عبدالعزیز بن مختار نے بیان کیا کہا ہم سے خالد حضا نے کہا ہم سے ابو عثمان نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ ذات السلاسل کے لیے بھیجا عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے میں نے پوچھا اور مردوں میں فرمایا اس کے باپ سے میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس طرح آپ نے کئی آدمیوں کے نام لیے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو باسٹھ